کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے کیسے نہیں سنتے نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں